بڑی ضرورت آیت الکرسی موجودہ زمانے میں ہم مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے آپ قرآن مجید کے اس مقام کو دیکھیں جہاں آیت الکرسی آئی ہے سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کا آغاز وہاں آیات کے ربط سے یہی سمجھ آتا ہے کہ جب باہمی لڑائیاں اور اختلافات شدید ہو جائیں نہ کوئی منزل رہے نہ کنارہ اور دنیا محبوب اور آخرت فراموش ہو جائے تو ایسے وقت میں توحید کا رنگ اور آیت الکرسی کا نور دلوں اور قدموں کو سنبھالتا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے آئیے ایک بار پھر آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اللہ الہ الا الحی القیوم